ہوئے ہیں انتہائی ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن و سنت سننے کے لیے آپ احباب کا تشریف لانا اللہ کریم قبول فرمائے جب سے مالے کے کائنات نے انسانیت کو وجود عطا کیا ہے وجود انسانیت کے موجود ہونے سے لے کر آج تک کوئی انسان کائنات کے اندر ایسا نہیں گزرا کہ جس انسان کو مالک کے کائنات کی طرف سے ملنے والی ایک نعمت کے ساتھ پیار نہ رہا ہو جتنے انسان آج سے پہلے گزر چکے ان کے دلوں کے اندر بھی اس نعمت کے ساتھ پیار موجود رہا اور جتنے انسان آج اپنی زندگی اس دنیا میں گزار رہے ہیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل کے اندر اس نعمت کی محبت موجود نہ ہو اب آپ یہ سوال کریں گے کہ وہ کون سی نعمت ہے کہ گزرے ہوئے انسانوں کو بھی اس نعمت کے ساتھ پیار رہا اور جو انسان موجود ہیں آج کے دور کے اندر ان کو بھی اس نعمت کے ساتھ پیار ہے تو یاد رکھنا وہ نعمت جو پچھلے انسانوں کی بھی محبوب نعمت رہی اور آج کے موجودہ انسانوں کی بھی محبوب نعمت ہے اس نعمت کا نام ہے اللہ کی طرف سے عطا ہونے والا حسن و جمال کوئی انسان آج تک ایسا نہیں گزرا جس کے دل کے اندر حسن و جمال اور خوبصورتی کی محبت نہ رہی ہو اور آج کے اس دور میں بھی کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل کے اندر حسن و جمال کا پیار موجود نہ ہو حسن سے جمال سے خوبصورتی سے انسان کو محبت ہوتی ہے لیکن توجہ سے میرا جملہ سننا انسان کی جوانی میں جو حسن ہوتا ہے انسان کی جوانی میں جو جمال ہوتا ہے انسان کی جوانی میں جو خوبصورتی ہوتی ہے جوں جوں بندے کی عمر زیادہ ہوتی جائے حسن کم ہوتا ہے جوں جوں بندہ بوڑھا ہوتا جائے جمال کم ہوتا ہے جوں جوں عمر بڑھتی جائے بندے کی خوبصورتی میرے الفاظ آپ سمجھ رہے ہیں کوئی بوڑھا آپ کو ایسا کائنات میں نہیں ملے گا کہ جو بوڑھا ہوا ہو جس کی عمر زیادہ ہوئی ہو اور اس کا حسن و جمال کم نہ ہوا ہو نا جو انسان کا حسن ہوتا ہے جوانی میں بڑھاپے میں وہ حسن نہیں ہوتا انسان کا جو جمال ہوتا ہے جوانی میں بڑھاپے میں وہ جمال نہیں ہوتا انسان کی جو خوبصورتی ہوتی ہے جوانی میں بڑھاپے میں خوبصورتی نہیں ہوتی ہاں اگر بڑھاپے میں نیک امال کی وجہ سے چہرے پر نورانیت ہو تو اور بات ہے لیکن جو جو عمر زیادی ہوتی جائے انسان کا حسن کم ہوتا ہے عمر زیادی ہو جمال کم ہوتا ہے عمر زیادی ہو خوبصورتی کم ہوتی ہے پر میرا جملہ توجہ سے سننا اور جا کر سنا دو کائنات والوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں مانتے سناؤ ان کو الزام لگانا آسان ہے آؤ میرا عقیدہ سنو میری جماعت اشاعت اشاد و سنہ کا عقیدہ سنو اکابرین علماء دیوبند کا عقیدہ سنو انسان کی عمر زیادہ ہو حسن و جمال کم ہوتا ہے رب کعبہ کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہوتی گئی نبی کا حسن زیادہ ہوتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہوتی گئی آپ کا جمال زیادہ ہوتا گیا آپ کی عمر زیادہ ہوتی گئی آپ کی خوبصورتی زیادہ ہوتی گئی ہمارا حسن کم ہوگا عمر بڑھنے سے ہمارا جمال کم ہوگا ہماری خوبصورتی کم ہوگی عمر زیادہ ہونے سے نبی پاک کی عمر بڑھتی گئی آپ کا حسن و جمال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرا میں داخل ہوئے اور آپ مسکرا رہے تھے چہرے پر بڑی خوشی تھی چہرہ دمک رہا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی پوچھتی ہیں اللہ کے محبوب خیر ہے آج تو آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام مقدس کی اس آیت کی تلاوت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ول خیرت من الن اللہ کریم کی لارب کتاب سورت کا نام الزہا آیت نمبر چار میرے سامنے آخری پارا آم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما ایشا صدیقہ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی وئی لیزا سجا ماں بتا کر ابو کا وما کلا و لخر تو خی اللہ کا مین اللہ عائشہ کا پوچھتی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کے چہرے پر خوشی کیوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ایشا سیدھی کا اللہ کریم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے میرے محبوب جو جو وقت گزرتا جائے گا ہر آنے والا وقت پچھلے سے بہتر ہوگا آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہوگی آنے والا گھنٹہ پچھلے سے بہتر ہوگا آنے والا دن پچھلے سے بہتر ہوگا جو جو میری عمر زیادہ ہوتی جائے گی آنے والا وقت بہتر ہوتا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی دلاوت کرتے ہیں خیر تو خیر اللہ کا مین اللہ اے جوں جوں میری عمر زیادہ ہوتی گئی اما ایشا سنی کا سن رہی ہیں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں آج جو میرا حسن و جمال ہے آج جو میری خوبصورتی ایشا سدی کا جوں جوں میری عمر زیادہ ہوتی جائے گی اللہ کریم نے میرے ساتھ وعدہ کیا میرے محبوب آپ کی عمر بڑھتی جائے گی میں اللہ کریم آپ کا حسن و جمال بھی زیادہ کرتا جاؤں گا آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہوگی خیرو خير لك من الأولى آج جو اللہ نے دنیا میں مجھے حسن و جمال عطا کیا ہے آج اللہ نے جو دنیا میں مجھے خوبصورتی عطا کی ہے جب قیامت کا میدان قائم ہوگا توجہ کرنا جملے پر میدان قائم ہوگا اللہ کریم مجھے وہ حسن و جمال عطا کرے گا کہ دنیا والا میرا حسن و جمال بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو قیامت میں حسن و جمال ہوگا دنیا میں موجود تھے ساری کائنات کا حسن کٹھا کر دیا جاتا پر اللہ کریم کے پیغمبر کے حسن و جمال کا مقابلہ ہو سکتا دنیا میں بھی آپ کا حسن سب سے زیادہ دنیا میں بھی آپ کا حسن سب سے دنیا میں آپ کا جمال سب سے دنیا میں آپ کی خوبصورتی سب سے اور جب قیامت کا میدان قائم ہوگا اللہ کریم کے پیغمبر کا حسن سب سے زیادہ قیامت میں بھی جمال سب سے زیادہ قیامت میں بھی خوبصورتی سب سے دنیا میں کیسا جمال تھا تالال بدر لینا من سنی شکر علینا مادا للہ دائی ایوہ المبعوث فینا جیتا بالعمر المتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف منوری لگے ہجرت ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں مدینہ شریف کی چھوٹی لڑکیاں وہ چھتوں پر چڑھ گئیں کوٹھوں پر چڑھ گئیں اونچی جگہوں پر چڑھ گئیں اور ہاتھوں میں انہوں نے ہاتھ ہاتھ ڈال دیے اور جھوم جھوم کے کہنے لگی تالال بندرو لینا بلس یا دل ودائی اے مدینہ شریف کے رہنے والوں چودویں کے چاند تو تم نے بڑے دیکھے ہوں گے بچیاں کہہ رہی ہیں چودویں کے چاند تو تم نے بڑے دیکھے ہوں گے کیونکہ عمر بھی تمہاری زیادہ تجربہ بھی تمہارا زیادہ علم بھی تمہارا زیادہ اے مدینہ کے رہنے والوں چودویں کے چاند تو تم نے بڑے دیکھے ہوں گے لیکن ہم بچیاں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہیں سالال بدرو لینا سنیا الودائی سچا چودھری کا چاند ہمیں آج نظر آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہو بچیوں نے کہا آپ چودویں کا چاند ہیں جاگ رہے ہو بچیوں نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ چودھری کا بولو بولو آپ چودھو کا آپ چودھری کا چاند ہے ان بچیوں نے کہا من تل ودائی اور جہاں مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ والے جایا کرتے تھے اس پہاڑ کے دامن میں سے آپ چودھویں کا چاند بن کر تشریف لا رہے ہیں اب سنو دریگڑ والوں کوئٹہ والوں کنک والوں سنو بچیوں نے کہا آپ کو دیکھ کر آپ چودھری کا چاند ہے بات سمجھی بچیوں کی جگہ میں ہوتا اگر بچیوں کی جگہ علماء نمایتیں بند ہوتے بچیوں کی جگہ کوئی دے بندی ہوتا بچیوں کی جگہ کوئی اشاد توحید و سننا کا ورکر ہوتا ہاتھ جوڑ کے بچیوں کو کہتا او بچیوں تم تو آمنا کے لال کو چودھری کا چاند کہہ رہی ہو اگر آپ کو چودھری کا چاند کہا جائے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا پھر بھی حق ادا کیوں کیوں کہ چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پہ چھائی مدنی کا چہرہ صاف ہے چاند سے تشبیح دینا یاد کر لو چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پہ چھائی مدنی کا چہرہ صاف ہے مدنی کا چہرہ مدنی کا چہرہ اللہ اللہ دنیا میں بھی آپ کا حسن و جمال سب سے زیادہ اور آخرت میں بھی آپ کا حسن و جمال سب سے نبی علیہ السلام کا شان بڑھتا جائے اور دیو بندیوں کا ایمان بڑھتا جائے سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ من کلم قلم کا تو من کلم قلم کا تو واج واج من کلم تل دن سو خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء زم الاله اسم النبي ما اسمه اذ قال في الخمس المؤذن اشهد فشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد فاق النبيين في خلق وفي فی خلقی ولم یدانو فی علم ولا کرمی منزہ ان شریکن فی محاسن ہی فجوہر الحسن فی غیر منقسمی فمبلغ العلم فی انہو بشر وانہو خیر خلق اللہ کلہمی سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو حکم دیا اے حسان کفار میری برائیاں بیان کرتے ہیں کفار ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں دشمن میرے خلاف الزام لگاتے ہیں آ ممبر بچھا ہوا ہے میں آمنا کے لال کی مرضی یہ ہے اللہ کریم کا بھی اوپر حکم یہ ہے کہ ممبر میرا ہو تعریف کرنے والی زبان تیری ہو سن رہے ہو اے آسان ممبر میرا ہو اور تعریف کرنے والی زبان تیری ہو میں آمنا کے لال کی تعریف سن رہی تعریف تو کر رہا ہو تعریف ہو رہی ہے آمنا کے لال کی اور سننے والا رب جلال ہے حضرت آسان تعریف کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں فرمات ایادا کلّا ہو بے روحل کو دوست شاباش شاباش حسان اللہ نے جبرائیل فرشتہ بھیج دیا ہے جو تیری کمر پر تھپکیاں دے رہا ہے شابا شابا حسان میں آمنا کے لال کی تعریف سنا اور حضرت حسان کہتا ہے آسن من کلم تر کا تو اجمل من کلم تل دن نساؤں خلک تمبر من کل بن کان کا کد خلک کما تشاؤ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا سفید رنگ والا آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں یاد رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سفید رنگ والا آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے پیروں کی بھی آنکھیں ہیں مولویوں کی بھی آنکھیں ہیں سرداروں کی بھی آنکھیں ہیں وڈیروں کی بھی آنکھیں ہیں دنیا داروں کی بھی آنکھیں ہیں دین داروں کی بھی آنکھیں ہیں لیکن میں حسان کا ایمان یہ ہے آسان من کلم تارا کا تو واج مالا من کلم تل دن آپ جیسا سفید رنگ والا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے اور آپ جیسے خوبصورت آزا والا کسی ماں نے جنم نہیں دیا آپ جیسا کسی ماں نے جنا نہیں ہے اتنے مناسب آزا والا اتنے اچھے آزا والا کسی ماں نے جنا نہیں ہے اور آپ جیسے سفید رنگ والا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے اللہ خلک تم برام من کل آئی بین کانا کا کد خلک کما تشاؤں میں آسان کا کردہ یہ ہے کائنات والو سنو میرا بھی عقیدہ یہی ہے علماء دیوبند کا عقیدہ بھی یہی ہے پراپے گنڈا کرنے والوں سنو الزام لگانے والوں سنو گستاخ رسول ہونے کے فتوے لگانے والے سنو کم از کم ہمارا عقیدہ تو سنو ہمارا عقیدہ بھی حضرت آسان والا حضرت آسان کہتا ہے خلک تم من کل کلے اللہ کے پیغمبر آپ ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں ہمارا کیٹا یہ ہے نبی پاک بیب تھے نبی پاک بولو بولو نبی پاک نبی پاک بے عیب تھے اللہ کریم کے پیارے پیغمبر بے عیب تھے امام الانبیاء میری طرف دیکھو امام الانبیاء بے عیب تھے بے عیب تھے بے عیب تھے کھلے من بر بن اللہ کے پیغمبر آپ کو بے عیب پیدا کیا گیا ہے مجھ حسان کو تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے آپ کو مرضی سے بنایا گیا ہو اور دوسرا کی فاکن فاقن نفی خل کیوں افی خولو کی پلم یوں دانو فی علم ولا کرمی سارے انبیاء کا حسن و جمال سارے نبیوں کی خوبصورتی کٹھی کر دی جائے لیکن امنا کے لال کے حسن و جمال کا مقابلہ ہو سکتا سارے انبیاء نے اسلام کا رتبہ کٹھا کر دیا جائے لیکن اللہ کے محبوب کے رتبے اور شان کا مقابلہ ہو سکتا اگلا جملہ سنو منزہ سے نہیں محاسن حسن غیر و من غیر منقسمی اور جتنا یہ ہزاروں کا مجمع موجود ہے سنو سنو سنو الزام لگانا بڑا آسان ہے لیکن سارے مجمع کا عقیدہ بیان کروں گا اپنا عقیدہ بھی بیان کروں گا معززین علاقہ کا عقیدہ سن لو اللہ واسطے الزام لگانے والوں سنو ہمارے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ لا شریک ہے اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے آمنا کا لال بھی لا شریک ہے خدا بھی لا شریک ہے خدا بھی بولو بولو خدا خدا کیا ہے وہ ہاتھ کھڑے کر کے وہ زور سے وہ دہ جس طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے خدا لا شریک ہے اسی طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے مصطفیٰ بھی لا شریک ہے مصطفیٰ بھی ہاتھ بلند کر کے مصطفیٰ بھی مصطفیٰ بھی خدا بلا شریک ہے مصطفیٰ بلا شریک ہے منزہ ان فی سے نہیں فجو ہر الحسن فی ہے غیر منقسمی اللہ واسطے ہمارا کیتا تو سنو تم نے مولویوں کے فتوے سنے ہوں گے مولویوں کے الزام سنے ہوں گے تے بندی نبی کی شان نہیں مانتے تے بندی نبی کا مکان کام نہیں مانتے اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے خدا بھی لا شریک ہے مصطفیٰ بھی خدا بھی لا شریک ہے مصطفیٰ بھی پر فرق سنو فرق سنو گری گھر والوں اللہ لا شریک ہے مشکل کشا ہونے میں اللہ لا شریک ہے حاجت روا ہونے میں اللہ لا شریک ہے حاضر ناظر ہونے میں اللہ لا شریک ہے داتا ہونے میں اللہ لا شریک ہے بیٹے بیٹی دینے میں اللہ لا شریک ہے آلے الغیب بونے میں اللہ لا شریک ہے بغیر اسباب کے سننے میں اللہ لا شریک ہے سمی بصیر قدیر ہونے میں خدا بلا شریک ہے خدا بھی اللہ اپنی ذات میں لا شریک ہے توجہ توجہ خدا اپنی ذات میں خدا اپنی ذات میں خدا اپنی صفات میں خدا اپنی صفات میں اللہ عبادات میں اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اللہ کی عبادات میں بھی کوئی شریک پر اور جملہ میرا سن لو علماء دیوبند دے بند کا کیدا سارے دے بندیوں کا کیدا ہزاروں کا مجمع موجود ہے ساروں کا کیدا خدا لا شریک ہے مصطفیٰ بھی لا شریک ہے پر مصطفیٰ لا شریک ہے حسن و جمال میں آپ جیسا حسن کسی کا ہو سکتا نہیں آپ جیسا جمال کسی کا ہو سکتا آپ جیسی خوبصورتی کسی کی ہو سکتی آمنا کا لال بلا شریک ہے رب جلال بلا شریک ہے آمنا کلال لال بلا شریک ہے پر آمنا کلال لا شریک ہے اپنے اخلاق کے اندر آپ جیسا اخلاق کسی کا ہو سکتا آمنا کلال کردار میں لا شریک ہے آپ جیسا اچھا اور اعلی کردار کسی کا ہو سکتا وہ عرشوں پر لا شریک ہے یہ فرشوں پر لا شریک ہے وہ بھی لا شریک ہے اور یہ بھی منزہ شریک فی محاسن فجو ہر الحسن فی ہے غیر و ملک سے می توجہ سے میرا جملہ سننا اللہ واسطے جب تم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ ساری کائنات والے کٹھے ہو جائیں آمنا کے لال کے حسن و جمال کا مقابلہ ہو سکتا دنیا میں بھی آپ کا حسن سب سے زیادہ دنیا میں آپ کا جمال سب سے زیادہ دنیا میں آپ کی خوبصورتی سب سے زیادہ ہمارا عقیدہ یہ ہے جب قیامت کا میدان قائم ہوگا قیامت کے میدان میں بھی اللہ کے محبوب کا حسن و جمال سب سے زیادہ ہوگا خوبصورتی سب سے زیادہ ہوگی آپ دنیا میں بھی بے مثال آخرت میں بھی جاگ رہے ہو توجہ ہے نا اللہ اللہ ہما انبیاء در سنا تو اند مقیم در انتظار تو اند ہما انبیاء در سنا تو اند مقیم در انتظار تو اند تو بدرے منیری ہم اختر اند تو بدرے منیری ہم اند تو سلطان ملکی ہما لشکر اند کسی کہنے والے نے کہا ہم یادر سنا تو اندر مکی میں در انتظار تو اندر بدرے منیری ہما تو سلطان ملکی ہما نبی پاک کو ماننے والوں کلمہ پڑھنے والوں میری طرف دیکھنا میں ذرا اپنا عقیدہ بیان کروں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے او میں تو میں رہ گیا باقی مولوی تو اپنے مقام پر رہ گئے پیر اپنی جگہ پہ رہ گئے فقیر اپنے مقام پر رہ گئے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش اللہ تعداد بہتر جانتا ہے جتنے بھی نبی گزرے سارے کے سارے پیغمبر نبی پا کی تعریفیں کرتے گئے سبحان اللہ کہہ دو ہما امبیا در سنا تو اند ہما امبیا در سنا نبی علیہ السلام کی شان سر کر ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں نبی کی شان بڑھتی جائے ہمارا ایمان بڑھتا جائے ہما امبیا در سنا تو اند مکی میں انتظار تو اند اللہ کریم نے جب آپ کو میراج کرایا میراج والی رات ساتھ بیت المقدس کے اندر جہاں باپ پوچھتے ہیں جبریل بھی ساتھ ہے تمام نبیوں کی روحوں کو اللہ کریم نے وہاں حاضر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی او کما کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنو سنو سنو کانک والو ایک صحابی ایسا ہے چودہ سو سال سال گزر چکے ہیں لیکن وہ صحابی زندہ ہے سن رہے ہو وہ جاگ رہے ہو ایک صحابی ایسا ہے جو چودہ سو سال ہو چکے ہیں لیکن آج تک زندہ موجود ہے تو جو ہے جاگ رہے ہو آپ کہیں گے چودہ سو سال گزر چکے ہیں وہ کون سا صحابی زندہ موجود ہے ہاں ہاں باقی تمام نبیوں کی روحیں وہاں آئی تھی بیت المقدس کے اندر لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسلام اسی دنیا والے وجود کے ساتھ آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا والے وجود کے ساتھ نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھی حضرت عیسیٰ نبی بھی ہے ہمارے پیغمبر کا صحابی بھی ہے سن رہے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہے اور ہمارے پیارے پیغمبر کا صحابی بھی ہے جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا ایمان کی حالت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ لیا وہ صحابی ہوتا ہے حضرت صلی السلام نبی بھی ہے ہمارے پیغمبر کا اور چودہ سو سال ہو چکے آج تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سن رہے ہو ہما انبیاء در سنا تو اند مقیم در انتظار تو اند تمام انبیاء علیہ تو وسلام انتظار کر رہے تھے اللہ کریم کے باقی نبی بھی انتظار میں ہے حضرت آدم صفی اللہ بھی انتظار میں ہے حضرت نور نجی اللہ بھی انتظار میں ہے حضرت خلیل اللہ حضرت زبی اللہ اللہ حضرت کلیم اللہ حضرت صدیق اللہ حضرت عیسا کلیمت اللہ روح اللہ سارے کے سارے انتظار میں ہیں مسلح خالی پڑا ہے سارے انتظار میں ہیں کیوں انتظار میں ہیں آمنا کے لال تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اب سارے انتظار میں ہیں کون مسلح کو سنبھالے گا جبریل امین نے آمنا کے لال کا ہاتھ پکڑ کر مسلح پر کھڑا کر دیا اور مسئلہ سمجھا دیا او کائنات والو جہاں آمنا کا لال موجود ہو وہاں نبیوں کو بھی مسلح پر آنے کی اجازت بولو اجازت اجازت امبیا در سنا تو اند مقیم در انتظار تو اند سارے نبی انتظار میں تھے آمنا کے لال نے نماز پڑھائی مسئلہ سمجھ آ گیا جہاں آمنا کے لال موجود ہو وہاں مسلح اور کوئی سنبھال سکتا کمال ہے لوگ آپ کو حاضر ناظر بھی مانتے ہیں اور مسلح پر خود کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی حاضر ناظر بھی مانتے ہیں اور مسلح مولوی صاحب نے خود سنبھالا ہوا ہے اللہ کے بندوں کچھ تو سوچو مولوی صاحب کو کہو ادھر تو نعرہ لگاتے ہو دم بدم پڑھو درود دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود مولوی لوگوں کو پٹی پڑھا رہا ہے نبی پاک یہاں موجود ہیں کہتا ہے دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود ایک طرف تو لوگ لوگوں کو کہتا ہے حضرت موجود ہیں نبی پاک موجود ہیں اور مسلح پر خود چڑھ جاتا ہے لوگ نہیں پوچھتے مولوی صاحب جب نبی پاک موجود ہیں تو آپ کو مسلح سنبھالنے کی ضرورت آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلح سنبھالیں گے کمال ہمیں سمجھ نہیں آتی ایک طرف تو یہ کہا دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود اور پھر کہا آ گئے آ گئے وہ تاج والے آ گئے آ لوگ کہتے ہیں کہاں ہیں وہ کہتے گئے آ وہ تو بعد میں جا گئے وہ تو گئے سن رہے ہو آ گئے آ گئے سن رہے ہو آ گئے آ گئے وہ تاج والے لوگ کہتے ہیں جی کہاں کہ وہ تو گئے وہ تو وہ تو بعد میں اٹھا ہے وہ گئے اور سد کے جو حاضر ناظر ہو وہ آتا جاتا بولو وہ آتا جاتا وہ آتا جاتا پھر کیا لکھا ہوا ہے کوئٹے کے سریاب روڈ پر موٹا موٹا لکھا ہوا ہے سریاب روڈ پر جاؤ آج بھی کوئٹے کا سریاب روڈ گواہ ہے لکھا ہوا ہے وہاں پر سنا ہے آپ ہر آشے کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر آشے کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ سریاب روڈ پر لکھا ہوا ہے نبی پاک عاشقوں کے گھر تشریف لاتے ہیں اور سادہ لوگوں اپنے مولوی سے تو پوچھو جو حاضر ناظر ہو اسے عاشقوں کے گھر آنے کی ضرورت ہاں ہاں ہمارا عقیدہ سنو اکابرین علماء لمای کا عقیدہ سنو تو توحید میری جماعت ہے میری جماعت کا عقیدہ سنو نبی پاک نے عاشقوں کے گھر نہیں آنا بلکہ قانون یہ ہے توجہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر سن رہے ہو جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے سن رہے ہو جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے سوچو سوچو مولوی تمہیں کس راستے پر لے جا رہے ہیں ہما انبیاء در سنا تو اند مقیم در انتظار تو اند تو بدر منیری ہما خطر اند سلطان ملکی ہما لج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی مسلح پر آیا بولو کوئی پیغمبر مسلح پر آیا نہیں کیوں جہاں آمنا کا لال موجود ہو وہاں مسلح اور کسی کو سنبھالنے کی اجازت نہیں ہے اور تمام انبیاء کرام ایک طرف ہوں آمنا کے لال دوسری طرف ہوں آؤ سنو ذرا میرا ایمان تو بدرے منیری ہما خطرند تو سلطان ملکی ہما لشکرند ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش اللہ تعداد بہتر جانتا ہے تمام کے تمام انبیاء ایک طرف ہوں آمنا کے لال دوسری طرف ہوں سارے انبیاء لشکری نظر آتے ہیں سپاہی نظر آتے ہیں آمنا کا لال سپاہ سالار نظر آتا ہے سارے نبی تارے نظر آتے ہیں آمنا کا لال چودھری کا چاند نظر آتا ہے سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ والا اللہ تو خیر اللہ کا مین اللہ والا صوفیوں تی کو ربوں کا فتح رضا توجہ ہے جاگ رہے ہو تھک تو نہیں گئے آج تھکنا نہیں ہے آج انشاءاللہ تھکنا لمبا واس کریں گے زندگی ہوئی تو انشاءاللہ تو کہہ دولہ کا مینل اولا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوں جوں میری عمر زیادہ ہوتی جائے گی میرا حسن و جمال بھی زیادہ ہوتا جائے گا دنیا میں میرے سب سے زیادہ دنیا میں میری خوبصورتی سب سے زیادہ دنیا میں میرا حسن سب سے زیادہ ہزار بار بشویم دہان سے مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس غالب سنا خواجہ بے گزاشتم آزاد پاک مرتبہ شنا سے محمد لا کے سنا کما کا نہ کو بادد خدا بزرگ تو ہی کسا مختصر الزام لگانا آسان ہے فتوے لگانا آسان ہے گستاخ ہونے کے تانے دینا آسان ہے پر میرا قیدا سن لو ہزاروں کا مجمع موجود ہے ساروں کا قیدا سن لو اللہ بس الزام مت لگاؤ ہمارا قیدا یہ ہے ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار دفعہ اپنے منہ کو گلاب کے پانی کے ساتھ غسل دے دو اپنے منہ کو ہزار دفعہ ار کے گلاب کے ساتھ دھو اور پھر بھی نبی پاک کا نام لو حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا حق پھر بھی ادا ہو سکتا ہزار بار بشویم دان سے مشکو گلاب ہنوز نام تم گفتان کمال بے ادبیس نبی علیہ السلام کا حسن سب سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے بولو بولو سب سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے جمال سب سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں ایسا صدیقہ رضی اللہ عنہ جب قیامت کا میدان ہوگا میرا حسن سب سے زیادہ ہوگا میرا جمال سب سے زیادہ ہوگا توجہ میری طرف تین بد نصیب ایسے بندے ہوں گے اے ایشا جو دن قیامت کے میرا حسن و جمال نہیں دیکھ سکیں گے سن رہے ہو جاگ رہے ہو جن کی توجہ ہے ہاتھ کھڑا کرو جاگ رہے ہو کہ نہیں جاگ رہے ہو اب توجہ میری طرف تین بد نصیب بندے ایسے ہوں گے جو دن کی آمد کے میں آمنا کے لال کے حسن کو نہیں دیکھ سکیں گے میرا جمال نہیں دیکھ سکیں گے میری خوبصورتی نہیں دیکھ سکیں گے توجہ کرنا کانک والو دریگن والو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاد کریں گے حق ہے آپ کی شفاعت کرنا بولو بولو شفاعت کرنا حق ہے اللہ اجازت دے گا اللہ کی اجازت سے آپ شفاعت کریں گے خدا کے روبرو جب دل کی عمر کا بپا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ سوج اپنے شوہر کی نہ ہمشیرہ برادر کی نہ سوچا اپنے شوہر کی وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا اللہ اجازت دے گا اللہ کی اجازت سے آپ گناگار مومنوں کی شفاعت کریں گے ہمارا ایمان ہے ہمارا بولو ہمارا ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے گناہ گار مومنوں کی آپ شفان کریں گے لیکن جو بد نصیب جو بد قسمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکیں گے ان کی آپ شفات کیسے کریں گے سن رہے ہو ایسے بیٹھ جاؤ تقریر لمبی ہے تھک جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ توجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکیں گے آپ کی شفاعت کے کیسے مستحق بنیں گے جاگ رہے ہو اما عائشہ کا رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ دیے اللہ کے پیارے پیغمبر کون ہو گے وہ تین بد نصیب جو دن قیامت کے آپ کا حسن نہیں دیکھ سکیں گے آپ کا جمال نہیں دیکھ سکیں گے آپ کی خوبصورتی نہیں دیکھ سکیں گے بتاؤں بتاؤں اور میرا ساتھ دو گے توجہ کرنا تین بندے بتانے لگا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو لیبان گئی اوکما کالن رسور لائے سر کا ذکر قرآن میں کر دیا فرمایا یا المزمل قم الليل کم قليلا يا فانو المدثر قم کا وربك فكبر قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا قیامت کے بعد بھی قرآن کی تلاوت ہوگی توجہ ہے توجہ میری طرف قیامت کے بعد بھی تلاوت ہوگی قرآن کی اللہ کریم قرآن پڑھنے والے کو حکم دے گا حافظ کو حکم دے گا قرآن کے کاری کو حکم دے گا قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اللہ حکم دے اللہ حکم دے گا اکرا ورت کے اکرا ورت کے اکرا ورت کے او قرآن کا حافظ او قرآن کا کاری او قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کی ایتیں پڑھتا جا جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا خالی دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے کانک والوں سنو کیا مت تک کیا مت کے بعد جنت میں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی آپ کی چادر کا ذکر بھی سال سال ہوتا رہے گا چادر کا ذکر قرآن پا گئے آپ نے چادر نیچے بچھا دی اس بی بی کو کہا چادر پر تشریف رکھو وہ عورت بڑھیا چادر پر بیٹھ گئی آپ نے صحابہ کو حکم دیا میرے صحابہ جلدی کرو مدینے شریف کی اعلی قسم کی کھجور لے آؤ صحابہ بھاگ پڑے کھجور لانے کے لیے بعض صحابہ کو فرمایا ٹھنڈے پانی کا انتظام کرو کھجورے بھی آ گئی ٹھنڈا پانی بھی آ گیا آپ نے دست مبارک سے کھجورے بھی پیش کی پانی بھی پیش کیا بوڑھی عورت نے کھجورے کھائی بوڑھی عورت نے پانی پیا آپ نے حال حال پوچھا خیر خرید پوچھی اور جب وہ بی بی جانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ چل پڑے کافی دور تک گئے جب واپس آئے صحابہ کے حیران ہو کر پوچھتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی خوش نصیب بوڑھی تھی یہ کون تھی بی بی مائی کون تھی آپ نے چادر بچھا دی چادر بھی شان والی ہمیں حکم دیا کھجور لے آؤ کھجور بھی اپنے ہاتھوں سے پیش کی پانی بھی اپنے ہاتھوں سے پیش کیا اللہ کے پیغمبر جب جانے لگی آپ الوداع کرنے کے لیے دور تک گئے گئے اتنی خوش نصیب مائی کون تھی سن رہے ہو صحابہ زندہ تھے بولو صحابہ صحابہ زندہ تھے مائی سامنے بیٹھی ہوئی ہے صحابہ کو پتہ چلا اگر پتہ ہوتا پوچھنے کی ضرورت کانک والوں تم کہتے ہو مردوں کو پتا ہوتا ہے اندازہ لگا زندہ صحابہ پتا چلا اللہ کے پیغمبر یہ مائی کون تھی یہ بی کون کون تھی تھی بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ یہ وہ بوڑھی دائی حلیمہ تھی بچپن کے اندر میں آمنا کا لال جس کا دودھ پیتا رہا ہوں اللہ کے پیغمبر نے مسئلہ سمجھا دیا جب دودھ پلانے والی اما کا اتنا مقام ہے کہ نبی پاک اس کی عزت کر رہے ہیں تو جو حقیقی والدہ ہوگی اس کا مقام کتنا ہوگا سن رہے ہو اللہ کو لے دئی بد نصیب جو قیامت کے دن میرا حسن و جمال نہیں دیکھ سکے گا میری خوبصورتی نہیں دیکھ سکے گا پہلا پہلا بد نصیب وہ ہوگا جو میں آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہے گا وہ بد نصیب پہلا جو والدین کا نافرمان ہو سن رہے ہو حضرت ابو بکر صدیق تھک گئے ہو لوگ کہتی ہے تم حسن و حسین کا شان نہیں مانتے میں نے کہا جو حسن و حسین کا شان نہ مانے بےمان ہے جو حسن و حسین کا شان نہ مانے وہ لانتی ملون ہے لیکن ہمارا قیدا یہ ہے حسن و حسین نبی پاک کے کندھوں پر سوار ہوئے وہ تو شان والے بن گئے اور جس صدیق کے اکبر کے کندھے پر ہجرت کے موقع پر نبی پاک سوار ہوئے وہ سدی صدیق ساری امت کا امام بن گیا اللہ اللہ اب کہاں گئے نعرے لگانے والے اب نعرہ لگاتے نا شام صدیق کے اکبر مزہ مزہ نہیں آیا شان صدیق اکبر اکبر دوست شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر صدیق اکبر ہے لوگو جدی مہر ہوتے احمد چڑیا اب کیسے آپ کو پنجابی سمجھ آئے گی سنا دیتا ہوں اتو صدیق ہے لوگو جی مہر احمد چڑیا ساری خلکت تو پہلے کلم رسول دا پڑھیا روز حشر شرمندہ ہو سی جرا نام تو سڑیا کم تر او حقدار جنت دے جنا لڑ صدیق دا پڑیا حضرت مو بکر صدیق رضی اللہ ہو تالا رضی اللہ ہو تالا رضی اللہ ہو تالا آ رہے ہیں آپ کی خدمت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق آ رہا ہے اکیلا نہیں ہے ساتھ بوڑھے والد کو بھی لے کے آ رہا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کا والد آنکھوں سے نہ بینا اسی سال عمر تھی اس کی بال سفید ہے کمر جھکی ہوئی ہے کے سہارے آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دیکھا تو جلدی جلدی اٹھے دوڑ پڑے آپ کی چادر بھی کندھوں سے نیچے گر گئی قریب پہنچے فرمانے لگے صدیق خیر تو ہے اپنے بوڑھے ابے کو ساتھ لے کر کیوں آ رہے ہو بات سمجھ رہے ہو بوڑھے ابے کو ساتھ لے کر کیوں آ رہے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا اللہ کے پیارے محبوب اسی سال عمر ہو گئی ہے میرے والد کی آنکھوں سے نبینا ہو گیا ہے کمر جھک گئی ہے بال سفید ہو گئی ہے اصا کے سہارے چلتا ہے اسی سال تک آپ کا دشمن بنا رہا آج اسی سال کا دشمن ابا آپ کا کلمہ پڑھنے آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانک دری والوں سنو دل کی تختیوں پہ جملہ لکھو آپ نے فرمایا سدی اگر اپنے بوڑھے ابے کو کلمہ بھی پڑھانا تھا تو والد کو کیوں تکلیف دی میں آمنا کے لال کو کہتا میں چل کے آ جاتا اس بوڑھے کو کیوں تکلیف دی مجھے کہتا میں چل کے آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھا دیا اپنے والدین تو اپنے ہو گئے نبی پاک تو دوسروں کے والدین کا بھی ادب کرتے تھے دوسروں کے والدین کا بھی ادب کرتے تھے اور آپ نے اس بوڑھے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا فرمایا سدی کا باپ اکافا جس آمنا کے لال کے ساتھ دشمنی کیا کرتا تھا وہ محمد کریم میں ہوں صلی اللہ اسی سال تک تو میرے ساتھ دشمنی کرتا رہا اور میں بھی جواب میں زیادتی کروں پھر تیرے میرے درمیان فرق باقی نہیں رہتا تیری ساری غلطیاں معاف ہیں اللہ کو والدئی کا حسن سب سے زیادہ قیامت میں بھی آپ کا حسن سب سے لیکن پہلا پہلا بد نصیب جو نبی پا کا حسن نہیں دیکھ سکے گا وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہوا توجہ ہے تھک گئے ہو تو میں دعا کرتا ہوں بابل میں مشین میں مشین نہیں ہوں کہ ساری رات لگا رہا ہوں توجہ توجہ توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کا ایک واقعہ بیان کیا تھے راستے کے اندر اور راستے میں طوفان آ گیا راستے میں جکھڑ آ گیا راستے میں آندھی آ گئی بہت سخت بارش ہو گئی اب تین بندوں نے مشورہ کیا سفر پر جا رہے تھے یہ سامنے غار نظر آ رہی ہے پہاڑ والی غار میں ہم چھپ جائیں طوفان جب ختم ہو جائے گا پھر اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیں گے مشورہ کرنے کے بعد وہ تین بندے غار کے اندر چلے گئے اللہ کریم نے پتھر کو حکم دیا وہ چوٹی والا پتھر تو جلدی جلدی نیچے آنا شروع کر پتھر آتا آتا آتا غار کے منہ کے اوپر آ گیا اور تینوں غار کے اندر قید ہو گئے ان کی مرضی یہ تھی ہم طوفان سے بچ جائیں مالک کی مرضی یہ تھی میں قید کر دوں مرضی کس کی پوری ہوئی کس کی پوری ہوئی اللہ کی ان کی مرضی یہ تھی ہم بچ جائیں اللہ کی مرضی تھی میں قید کر دوں مرضی کس کی پوری ہوتی ہے کس کی پوری ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ تھی میرا چچا کلمہ پڑھ لے توجہ ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ تھی میرا چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لے نبی پاک منت کر رہے ہیں رو کے کہتی ہے کل مر ماں چچا کلمہ پڑھنے قیامت کے دن اللہ کا جب دربار لگے گا میں قیامت کے میدان کے اندر دلیل کے طور پر پیش کروں گا اے میرا میرے چچا نے کان میں کلمہ پڑھ لیا تھا ہم بار بار منت کرتے ہیں چچا بو طالب میرے کان میں کلمہ پڑھ لے دن کی کے میں گواہی دوں گا پر چچا نے کہا اختر تنارا مجھے جہنم کی آگ میں جلنا منظور ہے لیکن کلمہ پڑھنا منظور نہیں ہے نبی پاک روتے ہوئے واپس آ رہے ہیں کہ میں نے تو کوشش کی چچا میرا کلمہ پڑھ لے لیکن وہ کہتا ہے جہنم کی آگ مجھے منظور ہے کلمہ نہیں پڑھوں گا نبی پاک روتے ہوئے آ رہے تھے اللہ کریم کا قرآن سورت القصص میرے سامنے رب العالمین فرماتے میرے پیغمبر کا لا تہدی من ببتا ولا اللہ یادی مئی اشا مہو نمو نرم سورت القصص بیسواں بارہ آیت نمبر چھپن میرے سامنے میرے پلان پر چچا کو آپ سے بڑی محبت تھی آپ کو چچا سے بڑی محبت تھی آپ کی مرضی یہ ہے کلمہ پڑھنے اس کے میں اللہ تعالی لگا دوں کوئی بھی کھول سکتا کوئی بھی کھول سکتا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرمانے تم نے تربوز کدی نہیں دے بھاوے توڑ مکے لے جائیے ہوں کام دے بچے ہنس نہیں دے بھاوے موتی چوگ چگائیے ہوں کالے مول چٹے نہیں دے میں مل مل سابڑ لائیے ہوں کھارے خو میٹھے نہیں ہوندے پائیں کئی منا کھنڈ پائیے ہوں تے مشرق دا دل پاک نہیں ہوندا باہوں پاویں پڑھ قرآن سنائیے ہوں نبی پڑھ لے اللہ کی مرضی تھی ایمان نہیں دوں گا مرضی کس کی پوری ہوئی بولو بولو کس کی پوری ہوئی کس کی پوری ہوئی اللہ کی میں کیوں نہ کہوں جو چاہے سو ہی ہو جو چاہے سو ہی ہو دکھ میں اس کے آگے رو جو چاہے سو ہی ہو دکھ میں اس کے آگے رو منت کر دامن پھیلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مرضی کس کی پوری ہوتی ہے بولو بولو کس کی پوری ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرضی یہ تھی میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں اللہ کی مرضی یہ تھی ذبح نہیں ہونے دوں گا مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ کی مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ کی ان تین بندوں کی مرضی یہ تھی ہم طوفان سے بچ جائیں اور اللہ کی مرضی یہ تھی میں ہار میں قید کر دوں مرضی کس کی پوری ہوئی زور لگایا جاگ رہے ہو جاگ رہے ہو زور لگایا دھکا دیا ایک نے بھی دو نے بھی تینوں نے مل کر دھکا دیا لیکن پتھر وہ ہٹنے میں نہیں آتا اب بڑے پریشان پتھر نہیں ہٹتا جب یہ مایوس ہو گئے کر نہیں ہٹتا اب آپس میں کہنے لگے ہماری طاقتیں تو ختم ہو گئی جاگ رہے ہو سنو سنو کانک ریگڑ والوں اللہ اللہ تینوں کہنے لگے ہماری طاقتیں تو ختم ہو گئی اب اللہ اللہ ہیلا کرو اب اللہ والا ہیلا کرو اب اللہ والا ہیلا کرو کوئی آدمی بیمار ہو نا آپ کے علاقے میں آپ بیمار کرسی کے لیے جائیں میری زبان سمجھ رہے ہو نا بیمار پرسی کے لیے جاؤ حال سناؤ جی کیا حال ہے کہتے ہیں جی کوئٹہ میں بھی لے گئے آرام نہیں آیا کراچی میں بھی لے گئے آرام نہیں آیا ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا لا علاج ہے حکیموں نے بھی جواب دے دیا اور تویز فروشوں نے بھی جواب دے دیا دم درود کرنے والوں نے بھی جواب دے دیا لا علاج ہے مال بھی ضائع ہو گیا ایمان بھی ضائع ہو گیا کہتے ہیں لا علاج ہے اس کو گھر لے جاؤ لیکن جب آپ بیمار پرسی کے لیے جائیں تو وارث کہیں گے یار کچھ اس کے لیے دعا کرو کہتے ہیں نا کہتے ہیں یہ راز اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کی طرح یاد آتا ہے پھر کون یاد آتا ہے بندے کی طاقتیں ختم ہو جائیں پھر اللہ والا ہیلا یاد آتا ہے تینوں بندے کہنے لگے یار ہماری طاقتیں تو ختم ہو گئی ہیں اب اللہ والا ہیلا کرو پہلے پہلے بندے کو کہا تو دعا کر ہم آمین آمین کہیں گے پہلے بندے نے دعا شروع کی اے مجھے مزدوری کرانے کی ضرورت پڑ گئی میں بازار میں جا کر ایک مزدور کو لے آیا میں نے اس کو کہا تو مزدوری کر اس نے مزدوری کی سارا دن جب کام ختم ہوا میں نے اس کو کہا یہ تیری مزدوری ہے اس نے کہا میں تو نہیں لیتا میں نے کہا کیوں وہ کہنے لگا یہ مزدوری تھوڑی ہے میں نے کہا نہیں میں تو پوری دے رہا ہوں اس نے کہا میں نہیں لیتا یہ مزدوری تھوڑی ہے اللہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا میں نے اس کی مزدوری کو ضائع نہیں کیا میں نے ضائع نہیں کیا بلکہ میں نے اس کی مزدوری کی تجارت شروع کر دی ایک بکری لی اس کے بچے پیدا ہوئے اور جانور بن گئے پورا ریور بن گیا پتہ نہیں آپ اپنی بولی میں کیا کہتے ہیں کور کر جو ہے نا بڑی مدت کے بعد واپس آیا اور مجھے کہنے لگا یار میں نے کئی سا تیری مزدوری کی تھی اور ناراض ہو کر چھوڑ کے چلا گیا تھا مہربانی کر وہی مزدوری مجھے دے دے میں نے کہا یہ سارا کر لے جا کہتے ہو یہ سارا ریون لے جا سارے جانور اس نے کہا یار میرے ساتھ مزاق نہ کر وہ تو تھوڑی سی مزدوری بنتی تھی میں نے کہا نہیں نہیں اللہ نے برکت ڈالی ہے کیونکہ برکت ڈالنے والا کون ہے بولو بولو کون ہے اللہ کریم کے قرآن سے پوچھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام انتیسواں پارا سورت کا نام سورت الملک پہلی پہلی آیت میرے سامنے کھلی ہوئی ہے فرمایا تبارک دینے والی وہ ذات ہے بے یاد ہل ملک جس کے قبضے میں بادشاہی ہے بادشاہی پر قبضہ رکھنے والا کون ہے کون ہے اللہ اگر بادشاہی کو کنٹرول کرنے والا اللہ بھلائی چلانے والا اللہ تو برکت دینے والا بھی برکت دینے والا بھی کسی زندہ کے ہاتھ میں برکت نہیں ہے کسی مردے کے ہاتھ میں برکت نہیں ہے چھوٹے بڑے کے ہاتھ میں برکت نہیں ہے برکت دینے والا کون ہے اچھا یار یقین نہ آئے اللہ کے قرآن کا اور حوالہ سن لو اور ابو العالمین کی لارب کتاب اٹھارہواں پارہ میرے سامنے اور سورت کا نام سورت الفرقان پہلی پہلی آیا قرآن کھول کے کھڑا ہوں فرمایا تبارک نسل الفرقان اللہ للہ مینا نزیرا برکت دینے والا وہ اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا جس نے فرقان نازل کیا قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے فرقان فرقان کا معنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب الفارے کو الحق والباطل کان کانو سنو قرآن نازل کرنے والا کون ہے اللہ اگر قرآن نازل کرنے والا اللہ تو برکت دینے والا بھی برکت دینے والا بھی نزل الفرقان قرآن نازل کرنے والا اللہ تو برکت دینے والا بھی اللہ او بندہ یہ سارا کور تیرا ہے لے جا سارا کڑ اور ریور سارے جانور لے جا لے جا یہ سارے تیرے ہیں اللہ نے برکت ڈالی ہے سن رہے ہو یہ دینے والا پاکستانی نہیں تھا پاکستانی پاکستانی ہوتا تو الٹا اور بھی چھین لیتا اور بھی سب کچھ سب مست کلندر ہر شے اندر پاکستانی نہیں تھا نا کہنے لگا لے جا یار سارا ریوان اور کور اللہ وہ خوشی خوشی لے کر چلا گیا توجہ کا نگری کر لو بندے نے دعا کی اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا دیکھو دیکھو میری طرح میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا اگر یہ عمل قبول کیا ہے اسی عمل کا واسطہ ہمیں غار میں سے نجات عطا فرما جب بندے نے ہاتھ منہ پر پھیرے اللہ نے پتھر کو حکم دیا تھوڑا سا ہٹ جا وسیلہ پیش کیا اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا اپنے وسیلہ پیش کیا اپنے عمل کا عمل کا وسیلہ پیش کرنا جیسے اور آج کل کیا رواج ہے لوگ درباروں مزاروں پہ جا کے کہتے ہیں تو میرا وسیلہ ہے بابا میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے اور پوچھو کیوں کرتے ہو کہتے ہو مولوی صاحب انہوں نے محنتیں کی ہوئی ہیں کیا کہتے ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے سن رہے ہو پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اچھا کہتے ہیں انہوں نے بہت محنتیں کی ہوئی ہیں کمال کی بات ہے کانک والوں لوگ کہتے ہیں ان بزرگوں نے محنت کی ہوئی ہے محنت انہوں نے کی ہے کام ہمارا ہو جائے سن رہے ہو محنت انہوں نے کی ہے کام خود محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہتے انہوں نے محنتیں کی ہیں محنتیں انہوں نے کی ہیں کام میرا ہو جائے گا یاد رکھو اللہ کے دربار میں اپنے عمل کا وسیلہ دینا جیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اپنے عمل کا وسیلہ پیش کر اللہ کو کہے مسئلہ سمجھو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو پھر اللہ میں نے قرآن کی تلاوت تیری رضا کے لیے کی ہے میں نے نوافل تیری رضا کے لیے پڑھے ہیں اللہ یہ ذکر تیری رضا کے لیے کیا ہے اگر یہ تلاوت قبول کی ہے اللہ یہ نواف قبول کی ہے اس عمل کا واسطہ میری پریشانی کو دور کر اللہ کریم عمل قبول کر کے بندے کی پریشانی دور کر دیتا ہے عمل کا وسیلہ پیش کرنا جیز ہے عمل کا وسیلہ پیش کرنا کیوں عمل ہے بندے کی اپنی محنت عمل ہے بندے کی اپنی کوشش عمل ہے بندے کا اپنا کام خود محنت کرنا تاکہ پتہ تو چلے کہ تو نے بھی کچھ کیا ہے محنتیں انہوں نے کی ہیں کام میرا ہو جائے آہا سن رہے ہو بات یاد رہے گی میں قرآن کی ایک مثال سنانا چاہتا ہوں یہ بات یاد رکھو گے غار والی بات یاد رکھو گے اللہ کریم فرماتے ہیں بیسواں پارا سورت کا نام سورت الن کبوت فرمایا مسل اللہ جی من دون مندو ملائی اولیا کا مسل اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون جاغ رہے ہو جاغ رہے ہو بیسواں پارہ سورت کا نام سورت اللہ کبوت اور آیت نمبر اکتالیس میرے سامنے اللہ کریم فرماتی ہے جو دوسروں کو حاجت روا مانتے ہیں ان کو مشکل کشا مانتے ہیں ان کو داتا مانتے ہیں ان کو غریب نواز مانتے ہیں ان کو دستگیر مانتے ہیں ان کی مثال کماسل کبوت ان کی مثال مکڑی والی ہے تم کہتے ہو منہ کو کیا کہتے ہو موکو موکو موکو موکو جانتے ہو کیا ہوتا ہے او وہ جو وہ جانتے ہو موکو اللہ فرماتے ہیں کم سلن کبوت ان لوگوں کی مثال یاد رہے گا وہ سورت کا نام ان کبوت ہے جس کا ماں نہیں موکو ہے اس کی مثال موکو والی ہے اللہ موکو والی مثال کیسے ہے فرمایا اتا خزت بئی تو میں ناؤ انو تل ان لو کانو یا لمو حال دیکھو دس لاکھ کا مکان بناؤ ایک کروڑ روپے کی کوٹھی بناؤ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرو بڑا عالیشان بنگلہ بناؤ بڑے خوبصورت کمرے بناؤ لیکن موقع کو مزہ نہیں آتا یہ اپنی جالی الگ بناتا ہے بناتا ہے دیکھا ہے گھروں میں دیکھا ہوگا مو کو اپنی جالی الگ بناتا ہے مو کو اپنی جالی الگ بناتا ہے کبھی دیکھی ہے اور کمروں میں کونے کے اندر ایک کروڑ روپیہ لگاؤ لیکن موقعوں کو مزہ نہیں آتا یہ اپنی جالی الگ بناتا ہے اللہ فرماتے ہیں کمسل سلیلن کبوت ان کی مثال بھی موقعوں والی ہے ان کو بھی خدا کی خدائی میں مزہ نہیں آتا یہ بھی اپنا دربار الگ بناتے ہیں سن رہے ہو بات سمجھ آئی کہ نہ آئی مو کو جب جالی بنائے مو کو جب جالی بنائے تو جالی کا جو دھاگا ہوتا ہے وہ تار ہوتا ہے وہ جالی والا دھاگا منہ کو باہر سے نہیں لے آتا اپنے پیٹ میں سے نکالتا ہے سن رہے ہو کہاں سے نکالتا ہے جاگ رہے ہو کہاں سے نکالتا ہے پیٹ میں سے نکالتا ہے ان کے پاس بھی دلیل نہیں ہوتی دربار مزار والوں کے پاس بھی دلیل نہیں ہوتی یہ بھی اپنی دلیلیں پیٹ میں سے نکالتے ہیں یہ بھی اپنی دلیلیں کبھی تو کہتے ہیں بادشاہ چھت پر چڑھنا ہو بغیر سیڑھی کے کوئی نہیں چڑھ سکتا افسر کو ملنا ہو بغیر چپڑاسی کے کوئی نہیں مل سکتا اب یہ قرآن میں تو نہیں ہے اب یہ مثال قرآن میں تو سیڑھی والی مثال قرآن میں نہیں ہے یہ چپڑاسی والی مثال قرآن میں یہ موکوں کی طرح پیٹ میں سے نکالتے ہیں موکوں کی طرح پیٹ میں سے نکالتے ہیں اور اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا مالا قد خلق نل انسان و نالماں ماتو سو بھی نمس ہو من میں نہ دروازے پر کون آیا ہوا ہے کون سے کام کے ساتھ آیا ہے اور اللہ تو دل کا حال جانتا ہے یہاں چبراسیوں کی ضرورت موقعوں کی طرح یہ بھی اپنی دلیلیں پیٹ میں سے نکالتے ہیں اچھا توجہ توجہ منہ کو جو جالی بناتا ہے بڑا اس کو سجاتا ہے کبھی نزدیک جا کر دیکھو بڑے خانے بنے ہوتے ہیں بڑی سجی ہوتی ہے وہ سجاتا ہے منہ کو اپنی جالی کو اور یہ سجاتا ہے درباروں کو مزاروں کو کبوں کو اور مو کو اپنی جالی بناتا ہے مکھی پھنسانے کے لیے کیا کہتے ہو جی مکھی کو مشکل آتا ہے جی مکھی بارہ منہ کو جالی بناتا ہے کیا پھنسانے کے لیے مکھی پھنسانے کے لیے اور یہ بھی دربار بناتا ہے مرید پھنسانے کے لیے سن رہے ہو اور وہ جب مکھی پھنس جائے جالی میں مکھی پھنس جائے تو موقع کھاتا نہیں ہے پہلے اس کے آس پاس جال بنتا ہے جالی بنتا ہے دھاگا اس کے ارد گرد لپیٹ دیتا ہے تاکہ مکھی پھنس جائے یہ بھی پہلے مریدوں کے آس پاس جال بنتے ہیں کبھی تو جال بنتے ہیں طویزوں کا بھی جال بنتے ہیں دم درود کا کالا بکرا لے کر آؤ اس کے خون سے طویز لکھیں گے یہ سارے جال ہیں یہ سارے کیا ہیں ہاں، سن رہے ہو اور مو کو جب جالی میں مکھی پھنس جائے مکھی کو کھاتا نہیں ہے مکھی کو کھاتا بولو بولو مکھی کو کھاتا نہیں ہے مکھی کے منہ کے اوپر منہ رکھ کر اندر خون چوس لیتا ہے اندر سے سانس چوس لیتا ہے یہ بھی موکوں کی طرح مریدوں کو کھاتے نہیں ہیں اندر سے ایمان چوس لیتے ہیں سن رہے اندر سے کما سل کبور اتخذت بیتا وان تو انلبیوں پہ لبئی تو ان کب لہو کانو آئے تیز ہوا تم اس کو جھاڑو مار دو تم موقع کو اپنی جالی بچا سکتی بولو جالی بچا سکتی کو بھاگ رہا ہوتا ہے اس کو جالی نہیں بچا سکتی ذرا سا بھی آ جائے جھاڑو ذرا سا ہوا چل پڑے موکو کو جالی نہیں بچا سکتی اور جب اللہ کریم کی پکڑ آ جائے تو مشرق کو غیر اللہ کا سہارا بھی بچا سکتا اس لیے عادت ہوتی ہے شور کرتا ہے یہاں قرآن بیان کیا جائے بڑا شور کرتا ہے ادھر ادھر موگوں کی طرح بھاگتا ہے جھاڑو مارو نا مو کو بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگے گا کبھی ادھر بھاگے گا یہ بھی بھاگتا ہے قرآن بیان ہوا سپیکر کھول دیے قرآن بیان ہوا نعرے شروع کر دیے قرآن بیان ہوا نادانی شروع کر دی قرآن بیان ہونے لگا دریگڑ میں اللہ کریم کے پیغمبر کی شان بیان ہونے لگی مقابلے میں سپیکر کھول دیے تاکہ لوگوں تک آواز نہ پہنچے آؤ قرآن سنو سنا ہے وہ اللہ کریم کا قرآن سنو رب العالمین کی لارب کتاب اور سورت کا نام حامی سجدہ چوبیسواں پارا اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں اور رب العالمین فرماتے ہیں یہ میرے سامنے سورت حامی سجدہ کھلی ہوئی ہے آیت نمبر چھبیس چوبیسواں پارا فرمایا وقال الذین کفروا لا فرو لہذا القرآن وی ہے لل کم پگل قرآن بیان کرتے تھے کافر کہتے تھے قرآن کو مت سنو سن رہے ہو وکال لذیل گفرو لا تسمعوا لہذا قرآن الرحمن والغوا فيه لعلكم تغلبون شور مچا دو تاکہ تم غالب آ جاؤ قرآن سن کر شور مچانا نبی کے دشمنوں کا کام ہے سن رہے ہو جاگ رہے ہو وسیلہ اپنے عمل کا پیش کرنا جائز ہے عمل کا وسیلہ پیش کرنا بندے نے جب عمل کا وسیلہ پیش کیا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے سارا کر دے دیا تھا سارا ریور دے دیا تھا اگر تو نے یہ عمل قبول کیا ہے مہربانی کر کے ہمیں نجات عطا کر اللہ نے پتھر کو حکم دیا پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا لیکن نکل نہیں سکتے دوسرے بندے کو کہا تو دعا کر دوسرا بندہ دعا کرنے لگا تو جو ہے جاگ رہے ہو کہ تھک گئے ہو ابھی نہیں خیال کرنا تین بد نصیب بندے بیان کرنے ہیں سنو گے نا انشاءاللہ اللہ یہ تو ابھی والدین کا نا فرمان پہلا بندہ بیان ہو رہا ہے بندہ کہنے لگا اللہ کریم میں اپنی چچا زاد بہن کے اوپر عاشق تھا اور میرے دل میں یہ خیال تھا کسی نہ کسی طریقے سے میں سے ورغلا لوں اللہ کریم میں نے پیسوں کا بھی انتظام کیا اس کے سامنے میں نے بنا رکھے اور کہا میری خواہش پوری کر جب غلط کام کرنے کا وقت آیا مجھے چچا زاد بہن کہنے لگی کلڑ ربا کا میرا چچا زاد بھائی او چچا کا بیٹا آپ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اور میں اکیلے ہیں دینار اور پیسے بھی سامنے پڑے ہیں ساری دنیا نہ دیکھ رہی ہو اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے سچ ہے اللہ سے ڈر جا یہ غلط خیال چھوڑ دے جب اللہ تیرا نام سامنے آیا میں کانپنے لگا اپنی چچا زاد بہن کو میں نے کہا یہ پیسے بھی تیرے ہو دینار بھی تیرے ہو آج کے بعد میں غلط کام کی خواہش نہیں رکھوں گا اللہ کریم میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے غلط کام نہیں کیا اگر یہ عمل قبول ہے اسی عمل کا واسطہ ہمیں غار میں سے نجات عطا فرما پتھر ہٹا دے اللہ کریم نے پتھر کو حکم دیا دوسرے بندے کی بات قبول ہے تو قبول ہے پتھر ہٹ جا پتھر ہٹ گیا لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تیسرے بندے کو کہا تو دعا کر تیسرے نے دعا کی اللہ تو جانتا ہے میں بکریاں چرایا کرتا تھا پھر بکریاں لے کر جنگل میں جایا کرتا تھا ایک دن میں جنگل میں گیا واپسی پر مجھے دیر ہو گئی میں نے بکریوں کا دودھ نکالا بھیڑوں کا دودھ نکالا اور پیالے میں ڈال کر اپنے والدین کے پاس گیا اما بھی سو رہی تھی ابا بھی سو رہا تھا اللہ میرے بچے مانگتے رہے ابا ہمیں دودھ دے سارا دن کے بھوکے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں جب تک والدین نہ پی لے تمہیں نہیں دوں گا بیوی بھی کہتی رہی بیوی کو بھی نہیں دیا اللہ میں ساری رات اپنے والدین کے ساتھ کھڑا رہا ہو سکتا ہے آدھی رات کو میرے والدین کی آنکھ کھل جائے اور کہیں بھوک لگی ہے میں ساتھ کھڑا رہا جس وقت بھی دودھ مانگے تو لانے کی دیر نہ ہو میں ساتھ کھڑا ہوں پیش کر دوں اللہ میں ساری رات کھڑا رہا والدین کی چارپائی کے ساتھ اگر تو نے یہ عمل قبول کیا ہے اسی عمل عمل کا واسطہ ہمیں غور میں سے نہ جاتا تھا فرما بندے نے جب دعا مکمل کی اللہ نے پتھر کو حکم دیا ہٹ جا غار کے منہ سے پتھر ہٹ گیا عرض کر رہا تھا یہ دعا قبول ہو رہی ہے کہ والدین کے چارپائی کے ساتھ ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا اللہ نے عمل قبول کیا والدین کی خدمت والا پتھر والی مصیبت سے نجات دے دی غار والے قید خانے سے نجات دے دی والدین کی خدمت کرنا اچھا عمل ہے اس عمل کو قبول کرنے والا کون ہے اور عمل کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے عمل کا وسیلہ پیش کرنا مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ایشدی کا پہلا پہلا بندہ جو قیامت کے دن میرا حسن و جمال نہیں دیکھ سکے گا معروم رہے گا وہ پہلا بد نصیب وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہوا اب دعا کرو اللہ ہمیں والدین کی فرما برداری کی توفیق دے آمین کہہ دو جاگ رہے ہو دوسرا بندہ بیان کروں لیکن ذوق کے ساتھ جواب دینا دنیا میں نبی پاک کا حسن سب سے اعلیٰ دنیا میں آپ کا حسن سب سے اور قیامت میں بھی آپ کا حسن سب سے پر دوسرا بد نصیب بندہ جو میرے حسن و جمال کو نہیں دیکھ سکے گا تو سنتی کما کالن بھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمت ایشا صدی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دوسرا بندہ جو میرے حسن و جمال کو دیکھنے سے معروم رہے گا وہ بد نصیب وہ ہے جو دنیا کے اندر میری سنت کو چھوڑنے والا ہوا جو میری سنت کا مخالف ہوا میری سنت کو چھوڑنے والا دن قیامت کے میرا حسن و جمال دیکھ نہیں سکے گا سن رہے ہو یاد رہے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کو دیکھتے ہیں کہ عید گاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نوافل پڑھ رہا تھا حضرت علی نے فرمایا کیا کر رہے ہو جی عید کی نماز میں ابھی دیر ہے نماز